بہت بڑا علم اللہ تعالی ہمیں حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک میراث میں سے وافر حصہ عطا فرمائے ایک قصہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت آٹا گوند رہی تھی اسے اطلاع ملی کہ اس کے خامند وفات پا گئے ہیں اس نے فوراً اپنے ہاتھ روک لیے اور کہنے لگی کیا اب اس آٹے میں ہمارے ساتھ اور بورا بھی شریک ہو گئے ہیں اب میں اسے اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتی ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ حالت نظام میں تھے ان کے آس پاس ان کے شاگرد اور دوست موجود تھے رات کا وقت تھا اس بزرگ نے جیسے ہی آخری سانس لی اور وفات پا گئے تو مجلس میں موجود ایک عالم نے فوراً چراغ بجھا دیا باقی لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا حرکت ہے انہوں نے فرمایا کہ اب اس چراغ کا تیل ان کے ورثاء کا ہو چکا ہم ان کی اجازت کے بغیر کس طرح استعمال کر سکتے ہیں نہ ہو تو جاہلانہ مذاق ترغیب اور جائز مبالغہ پر مبنی اس طرح کے واقعات سن کر کئی لوگ تو اچھا سبق لیتے ہیں اور میراث کے بارے میں اپنے عمل اور اپنے نظریے کی اصلاح کرتے ہیں جب کہ اکثر لوگ مذاق بناتے ہیں کہ دین میں اتنی سختی نہیں ہے اور کسی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بی کو آٹا وغیرہ کا کیا ہوش رہتا ہے بات یہ ہے کہ جو دل سے مومن ہو مسلمان ہو اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فکر رہتی ہے وہ نہ خوشی میں بہکتا ہے نہ غم میں بہکتا ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھتا ہے پھر اس کے بعد اور چیزیں آج کل تو کسی کے مرتے ہی مقابلہ اظہار غم شروع ہو جاتا ہے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے غم کا زیادہ سے زیادہ دوسروں کے سامنے مظاہرہ کر سکے اور بعض تو اس وقت ایسی اداکاری کرتے ہیں کہ لوگ میت کو چھوڑ کر اسے سنبھالنے اور ہوش میں لانے میں مصروف ہو جاتے ہیں اسی آپا دھاپی میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں رہتی اور جو مال جس طرح کوئی چاہتا ہے اڑانے لگتا ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اللہ تعالی ہماری زندگی اور ہماری موت سب خیر والی بنائے اور میراث کے تاکید یا احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے